میں یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے علم و جہاد دنیا میں کٹھے تھے اگر امام بخاری کی بخاری شریف پڑھتے ہو ذرا امام بخاری کے مصنف کے حالات بھی پڑھو کہ اس کی تلوار کا وزن کتنا تھا کہاں گئی وہ تلوار کیوں چھوٹ گئی وہ تلوار وہ کہاں گئے ہتھیار وہ کہاں گئے اسلحہ جو نبی اپنی وراثت میں چھوڑ کے چلے گئے امام بخاری کے اساتذہ کا تذکرہ پڑھیے ایک ایک شخص میدان جنگ کا میدان جنگ کا سورما نظر آتا ہے میں علامہ سرماری کے حالات پڑھ رہا تھا جن کے مزار پہ حاضری کی بھی توفیق ملی میں حیران ہو گیا لکھا تھا ایک بانس ہاتھ میں لے کے اس کے آگے خنجر لگا کے دشمنوں سے لڑتے تھے اکیلے چالیس آدمیوں کا مقابلہ کر لیا کرتے تھے وہ بھی وقت کے محدث تھے حدیث ان کے دلوں میں بیٹھی تھی کوئی محدث بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کے آج تک کے دور میں جو میدان جنگ میں نہ نکلتا ہو جو مجاہدین کی کمر پہ ہاتھ نہ لگتا ہو جہاد تو کام ہی عالم کا ہے جہاد تو کام ہی عالم کا ہے